بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبت یدا ابی لہب لہب ابو کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو ما اغنا عنہ وما کسب نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سیصلا نارا ذات لہب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا الحطب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے فی حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی